اب جائی سے ہے یہ میری التجا اب جائی سے ہے یہ میری التجا خود کو خط क्या کیا میں کسی کو نصیحت کروں کیا بھلا میں کسی کو نصیحت کروں کیا بھلا میرے طرز تخاطب سے ہو مت خفا میرے طرز تخاطب سے ہو مت خفا مجھ میں برداشت کا اب نہیں اب ضعیفوں سے ہے یہ میری خود کو تیار رکھے برائے قضا اب ضعیفوں سے ہے یہ میری دل گیجا سوئ منزل چلا زیست کا قافلہ کا قافلہ شب کی تاریخی پھیلی ہے ڈھل گیا شب کی کی پھیلی دن ڈھل گیا ٹیمتیما نے لگا زندگی کا دیا تمتیما نے لگا زندگی کا دیا اب ہے پیش نظر قبر کا مرحلہ اب پیش نظر قبر کا مرحلہ اب ضعیفوں سے یہ میری الوداع خود کو تیار رکھے برائے قضا اب ضعیفوں سے یہ میری الوداع خود کو تیار رکھے بچپن گیا پھر لڑک پن گیا پہلے بچپن گیا پھر لڑک پن گیا دیکھتے دیکھتے ہی جوان بن گیا اب تو عہد ضعیفی میں ہر فن گیا اب تو عہد ضعیفی میں ہر فن گیا اب تو مسجد کا آسان ہے راستہ اب ضعیفوں سے یہ میری اب ضعیف خود تیار رکھے برائی بازار لاکھ شیری تھا دے کا کفل لاکھ شیری تھا دے کا کفل اب تو گرنے کو ہے دار پانی کا پھل اب تو گرنے کو ہے دار فانی کا پھل جس نے کھایا ہے اس زندگانی کا پھل جس نے کھایا ہے اس زندگانی کا پھل اس کو چکھنا پڑا موت کا ذائقہ اس کو چکھنا پڑا موت کا ذائقہ اب ضعیفوں سے یہ میری اب ضعیفوں سے ہے یہ میری التجا خود کو تیار رکھے برائے قضا میں نے مانا ہے مصروفیت ٹھیک ہے میں نے مانا ہے مصروفیت ٹھیک ہے زور پر کس بھی دن جا کی تحریک ہے زور پر کسب دنیا کی تحریک ہے پر یہ سوچا کبھی قبر نزدیک ہے پر یہ سوچا کبھی قبر نزدیک ہے اس کی خاطر بھی ہے کوئی سامان کیا اس کی خاطر بھی ہے کوئی سامان کیا اب ضعیفوں سے یہ میری دل گرا اب سے یہ میری دل گرا خود کو تیار رکھے برائے قضا یہ بجا ہے کہ دنیا یہ رنگین ہے باعث بے حسی اس کی تزئین ہے باعث بے حسی اس کی تزئین ہے پری غفلت جو ہے جرم سنگین ہے پری غفلت جو ہے جرم سنگین ہے ہے بھیانک بہت آخرت کی سزا تب ضعیفوں سے ہے یہ میری گیرا اب ضعیفوں سے ہے یہ میری گیرا قضا آہ جو مولا سے محروم ہے آہ جو قرب مولا سے محروم ہے خود ہی ظالم ہے وہ خود ہی مظلوم ہے خود ہی ظالم ہے وہ خود ہی مظلوم ہے ظاہراً خوش ہے باطن میں مغموم ہے ظاہراً خوش ہے باطن میں مغموم ہے کیوں نہ ہو جب ہو خالق خوشی کا خفا کیوں خالق خوشی کا خفا اب ضعیفوں سے ہے یہ میری التجا اب ضعیفوں سے ہے یہ میری التجا خود کو تیار رکھے برائے قضا کاش ہو جائے پورا وہ قبل از جل کاش ہو جائے پورا وہ قبل از اجل رب سے وعدہ کیا تھا جو روزی ازل رب سے وعدہ کیا تھا جو روزی ازل اتنے احسان فراموش اور بے عمل اتنے احسان فراموش اور بے عمل ایسے ہر جائی ہو تے اہل وفا ایسے ہر جائی ہو تے اہل اب ابھی ہے یہ میری ال گا اب نہیں پہنچ یہ میری الگا خود کو تیار رکھے برائے قضا دی کا فقدان دنیا کی بہتات ہے کا فقدان دنیا کی بہتات ہے آخری عمر میں میں ہمیں لذات ہے آخری عمر میں میں ہمیں لذات ہے اس قدر بے حسی بھی بری بات ہے جا کے مرقد میں جا گے گا احساس کیا جا کے مرقد میں جا گے گا احساس کیا اب ضعیفوں سے ہے یہ میری دل کی جا اب ضعیفوں سے ہے یہ میری عل دیدہ خود کو تیار رکھے برائے قضا کوئی تو مغفرت کا بہانہ بنے کوئی تو مغفرت کا بہانہ بنے لوگ فکرے کسے یا فسانہ بنے لوگ فکر کسے یا فسانہ بنے لاکھ اپنا مخالف زمانہ بنے لاکھ اپنا مخالف زمانہ بنے اب تو کرنی حاصل خدا کی رضا اب تو کرنی حاصل خدا کی رضا اب ضعیفوں سے ہے یہ میری کی جا اب ضعیفوں سے ہے یہ میری کی جا خود کو تیار رکھے برائے قضا آہ بندوں کی حالت کتنی خراب آہ بندوں کی حالت کتنی خراب معصیت پر نہیں آتا ان کو حجاب معصیت پر نہیں آتا ان کو حجاب آخرش کس طرح دوں میں ان کو عذاب آخرش کس طرح دوں میں ان کو عذاب بوڑھے مومن سے آتی ہے رب کو حیا ضعیفوں سے یہ میری جا اب ضعیفوں دل میں جگہ نخوتوں جا کو دین دل میں جگہ نخوتوں جا کو کر لے پابند اب قوت باں کو کر لے پابند اب قوت باح کو مہ دکھانہ میں ہے میں اللہ کو مہ دکھانہ میں ہے میں اللہ کو اپنے اعمال کا خود ہی لے جائزہ اپنے اعمال کا خود ہی لے جائزہ اب ضعیفوں سے ہے یہ میری دل کی جا اب ضعیفوں سے ہے یہ میری دل کی جا خود کو تیار رکھے برائے قضا اتنا محبوب ہے اپنا عہد شباب اتنا محبوب اپنا عہد شباب اب بھی بالوں کو کرتے ہیں کالا خزام اب بھی بالوں کو کرتے کالا خزاں ختم ہوتا نہیں ہے امیدوں کا خواب ختم ہوتا نہیں ہے امیدوں کا خواب کیا جل ہی سے ٹوٹے گئے سلسلہ کیا جل ہی سے ٹوٹے گئے سلسلہ اب ضعیفوں سے اب ضعیفوں سے یہ میری دل کی جا خود کو تیار رکھے برائے قضا عمر رفتہ کی غفلت کا غم ہے بہت عمر رفتہ کی غفلت کا غم ہے بہت مہندی محترم ہے بہت میں نے مانا یہ غم محترم ہے بہت مسئلہ یہ ہے اب وقت کم ہے بہت بس ہے اب وقت کم ہے بہت اب تو کر ہی لے اصلاح کا فیصلہ اب ضعیفوں سے اب ضعیفوں سے یہ میری دل کی جا خود کو تیار رکھے برائے قضا خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اب خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اب فکر عقبا سے سر شار ہو جائے اب فکر عقبا سے سر شار ہو جائے اب ابھی بھی موقع ہے ہوشیار ہو جائیں اب اب بھی موقع ہے ہوشیار ہو جائیں اب غفلتوں کی بھی ہو ہے کچھ انتہا غفلتوں کی بھی ہو ہے کچھ انتہا اب جڑی وہ التجا خود کو تیار رکھے برائے قضا اس سے پہلے کہ کھولے فرشتے کتاب اس سے پہلے کھولے فرشتے کتاب اپنے اعمال کا خود ہی لے احتساب اپنے اعمال کا کر لے خود احتساب حساب اپنے اعمال کا کر لے خود احتساب جائے حسرت نہ بن جائے روزے حساب جائے حسرت نہ بن جائے روزے حساب خون رونے سے بھی پھر نہیں فائدہ خون رونے سے بھی پھر نہیں فائدہ اب ضعیفوں سے ہے یہ میری التجا اب ضعیفوں سے ہے یہ میری التجا خود کو تیار رکھے برائے قضا رحمت حق کا گر چاہتے ہیں ظہور حق کا گر چاہتے ہیں ظہور پھر تو لازم ہے چہرے پہ سنت کا نور پھر تو لازم ہے چہرے پہ سنت کا نور تاکہ پہچان لے حشر میں خود حضور تاکہ پہچان لے حشر میں خود حضور اور کر دے شفاعت کا مجھ عطا اور کر دے شفاعت کا مجھ دب جڑی بو جیری گا سب جڑی بو سے میری گرجا خود تیار رکھے برائے قضا ایک گل کے لیے گل ستا چھوڑ دے گلستا چھوڑ دے حکم خالق نہیں اپنا دل توڑ دے اپنا دل توڑ دے اب گناہ چھوڑ دے اپنا رخ موڑ دے اب گناہ چھوڑ دے اپنا رخ موڑ دے آخرت میں اگر چاہتے ہیں جزا آخرت میں اگر چاہتے ہیں جزا اب ضعیفوں میری جا خود کو تیار رکھے برائے قضا اب جائیں